ظالموں یہاں قرآن پڑھایا جاتا ہے تم قرآن کو نہیں مٹا سکتے یہاں میرے رب کی حدیث پڑھائی جا رہی ہے تم اسے نہیں مٹا سکتے یہاں ابو حنیفہ کی فقہ پڑھائی جا رہی ہے جسے تم نہیں مٹا سکتے کہاں کہاں مٹاؤ گے چار دن پہلے میں نے ڈاک کھولی اتنا موٹا لفافہ میرے پاس آیا میں نے اندر دیکھا ساٹھ صفحے ہیں میں حیران ہوا ساٹھ سفوں کا خط آیا ہے کیسے پڑھوں گا پیچھے جموں کی ایک جیل کا پتہ لکھا ہوا تھا اندر خط تھا لکھا کہ آپ ہمیں یہاں پڑھایا کرتے تھے جیل میں میرے ساتھیوں نے لکھا مولانا ابو جندل نے لکھا آپ ہمیں پڑھایا کرتے تھے جانے کے بعد ہم نے مدرسہ بند نہیں کیا ہے جموں کی تمام جیلوں میں کھول دیا ہے کوٹ بلوال جیل میں کھول دیا کٹوا میں کھول دیا ریاسی میں کھول دیا ادھم پور میں کھول دیا ہیرا نگر میں کھول دیا ہر جگہ قرآن کا مکتب ہے ساتھی حافظ بن رہے ہیں اور حدیث پڑھائی جاتی ہے فقہ پڑھائی جاتی ہے فرمایا آپ نے ایک کتاب شروع کرائی تھی الباب سنت سنتیول کتاب جس میں نماز کا طریقہ تھا احادیث کی روشنی میں کہا میں نے اس کی شرح لکھی ہے جیل میں بیٹھ کے یہ آپ کو بھجوا رہا ہوں